پتھریلا راستہ قرآن کریم میں سو سے زائد مقامات پر صبر کا ذکر ہے صبر اتنی بڑی چیز ہے کہ اسے جنت میں جانے کا ذریعہ اجر بے حساب کی وجہ اور میت الہی کا سبب قرار دیا گیا ہے صبر کے کئی پہلو ہوتے ہیں یہ ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضوں پر جمے رہنے راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات کو برداشت کرنے زندگی کی آزمائشوں کو رضائے الہی کے لیے حوصلے سے جھیلنے اور دعوت حق کے مخالفین کے بےحودہ پروپیگنڈے کے مقابلے میں تحمل اور برداشت سے کام لینے کا نام ہے مذکورہ بالا تمام مواقع پر انسان کو ایک طرف خارجی محرکات کے مقابلے میں اپنے نفس پر قابو پانا ہوتا ہے تو دوسری طرف اپنے اندر پیدا ہونے والی جھنجھلاہٹ کو برداشت کرنا بھی ہوتا ہے پہلے کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک نوجوان کے سامنے جب کوئی فوہش منظر آئے تو اسے اپنے آپ سے جنگ کر کے خواہش نفس پر قابو پانا ہوگا ایک اور مثال گہری نیند سے بیدار ہو کر فجر کی نماز پڑھنا ہے اس کے لیے بھی خود سے لڑنا پڑتا ہے جبکہ اپنے اندر کے غصے اور جھنجلاہٹ کو برداشت کرنے کی ایک مثال بیماری یا کاروباری نقصان پر خود کو تلخی اور شکوے شکایت سے روکنا ہے ایک اور مثال کسی شخص کا آپ کو گالی دینا ہے اس کے جواب میں غصہ آنا ایک فطری امر ہے مگر جواب میں خود کو گالی دینے سے روکنا اور اپنی توہین برداشت کر لینا بڑی ہمت کا کام ہے اسی طرح ایک دائی کے لیے جھوٹے پروپیگنڈے اور الزام و بہتان کی جلغار میں صبر سے کام لینا بلا شبہ پیغمبرانہ حوصلے کا کام ہے صبر کا راستہ پتھریلا راستہ ہے مگر اس کی منزل جنت کے ابدی باغ ہیں ایک صابر شخص جب وہاں پہنچے گا تو اسے محسوس ہوگا کہ رہ کا ہر پتھر ایک پھول تھا جس سے اس کی زندگی مہک اٹھی ہے مبارک ہیں وہ انسان ایک ایسی دنیا میں جیتے ہیں جہاں سب سے زیادہ قابل ذکر ہستی اللہ رب العالمین کی ہے مگر ان کے ہاں سب سے کم اسی کی ہستی زیر بحث آتی ہے یہ وہ سب سے بڑا المیہ ہے جو آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر رونما ہو رہا ہے اور شاید اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک عالم کا پروردگار ان آسمان و زمین کو ایک نئے آسمان و زمین سے بدل نہیں دے گا ہمیں وجود دینے سے لے کر ہر لمحہ ہماری آتی جاتی سانسوں تک ہمارے دل کی دھڑکن سے لے کر ہمارے رزق روزگار تک ہمارے لیے روشن سورج سے لے کر ہوا پانی اور خوراک تک کے ہر چھوٹے بڑے معاملے کا کلی انحصار اللہ کی کرم نوازی اور عطا پر ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ جو رب ہماری زندگی میں اس درجہ دخیل ہے ہم ہر لمحہ اس کی حمد تسبیح اور تعریف کرتے رہیں جس کے ہاتھ میں ساری بھلائی اور جو ہر شر سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے ہم ہر لہجہ اس کے سامنے سراپا التجا بنے رہیں مگر حیرت انگیز طور پر انسان جو خردبین اور دوربین سے ناقابل مشاہدہ دنیا کو بھی دیکھ چکا ہے ایسے عظیم الشان خدا کو دیکھنے کے لیے اندھا بنا رہتا ہے لیکن جو لوگ اس اندھے پن سے نکل جاتے اور خدا کی یاد کو زندگی بنا لیتے ہیں وہ پہلے مرحلے پر خدا کو سنتا ہوا اور اگلے مرحلے پر سب کچھ کرتا ہوا دیکھنے لگتے ہیں وہ پکارتے ہیں اور خدا ان کی فریاد سن لیتا ہے مانگی ہوئی چیز نہ ملے تو بہتر مل جاتی ہے اور اس سے بہتر ذخیرہ کر لی جاتی ہے کوئی چیز نہ ملے تو اس کے نہ ملنے کی مصلحت ان پر کھول دی جاتی ہے یوں وہ خدا کو سب کچھ کرتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان کا ایمان یقین میں بدل جاتا ہے خدا ایک زندہ و جاوید حقیقت ہے اس کی دریافت ایمانی سفر کی وہ درمیانی منزل ہے جو ہر اس شخص کو آخر کار نصیب ہوتی ہے جو تعصبات اور خواہشات سے اوپر اٹھ جائے اس سفر کی آخری منزل جنت میں خدا کا قرب ہے مبارک ہیں وہ جو اس راستے کے مسافر ہیں مال اور حق پرستی قرآن مجید میں انفاق کے ضمن میں صورت البقرہ میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ یہ اہل ایمان اپنا مال اللہ کی رضا اور اپنے آپ کو راہ حق پر جمائے رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا والی بات تو بالعموم لوگوں پر واضح ہے لیکن یہ بات کہ مال خرچ کرنا راہ حق پر انسان کو استقامت دیتا ہے وضاحت طلب ہے حقیقت یہ ہے کہ مال ہر دور میں دنیا کے قائم مقام رہا ہے خواہش اور خواب کو حقیقت کا روپ دینے والی شے مال و دولت ہی ہے انسان مال سے دنیا کی نعمتوں اور لذتوں کا جھمگھٹا گھٹا اپنے گرد اکٹھا کر سکتا ہے تاہم کسی کے پاس لامحدود مال نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ہر خواہش پوری کر سکے اور اگر مال ہو تب بھی بہت کچھ حاصل کرنے کی دوڑ میں انسان حلال و حرام کی حدود کو فراموش کر سکتا ہے یوں انسان اگر مال سے مقصود صرف یہ بنا لے کہ اسے اپنی ہر خواہش پوری کرنی ہے تو جلد یا بدیر وہ راہ حق سے ڈگمگا جائے گا لیکن جو لوگ اپنے مال دوسرے انسانوں پر اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ گویا اپنی تربیت کرتے ہیں کہ ان کے مال پر ان کی خواہشات ہی کا نہیں بلکہ دوسرے انسانوں کی ضروریات اور اللہ کے دین کے تقاضوں کا بھی حق ہے یوں نفس اور خواہش کے بے لگام گھوڑے کو انفاق کے چابک سے قابو کیا جاتا ہے دوسروں پر خرچ کر کے انسان خود کو یہ سمجھاتا ہے کہ میری خواہشات کی حد وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں دوسروں کی ضروریات شروع ہوتی ہیں انسان خود کو یہ یقین دلاتا ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے جہاں میرا مال سات سو گنا تک بڑھا کر مجھے دے دیا جائے گا اس روز میرا لگایا ہوا یہ درخت وہ پھل دے گا جو کبھی ختم نہ ہوں گے یہی سچی حق پرستی ہے جو انفاق سے پیدا ہوتی ہے نجات والا ایمان احدیث کی کتابوں میں کتاب الایمان میں ایک مضمون متعدد طریقے سے آیا ہے ان احدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے والوں کو جنت میں داخلے اور جہنم سے نجات کی خوشخبری دی ہے بعض روایات میں تو یہ وضاحت موجود ہے کہ ایسا مومن زنا اور چوری کرنے کے باوجود جنت میں جائے گا متفق علیہ ان روایات کو سمجھنے میں لوگوں کو بڑی مشکل پیش آتی ہے بظاہر یہ روایات اس عمل سوالے کی نفی کر دیتی ہیں جو قرآن مجید اور دیگر احادیث کے مطابق جنت کی لازمی شرط ہیں تاہم ان روایات کا اصل مدعا اگر واضح ہو تو پھر بات سمجھنی مشکل نہیں یہ روایات عمل سوالے کی نفی نہیں کرتی نہ لوگوں کو بدعملی زنا اور چوری وغیرہ کی چھوٹ دے رہی ہیں بلکہ در حقیقت یہ روایات ہر طرح کے تعصب سے بلند ایمان کی عظمت کا بیان ہیں یہ ایمان اپنی ذات میں اتنا بڑا عمل ہے کہ نہ صرف پچھلے بلکہ اگلے سارے گناہ بھی معاف کروا دیتا ہے ان روایات کے اصلی مخاطب دراصل صحابہ اکرام ہیں یہ وہ لوگ تھے شرک جن کا آبائی دین تھا ان کے تعصبات خدائے واحد کے بجائے بتوں سے وابستہ تھے یہ کلمہ توحید پڑھتے تھے نہ نبی کے نام کے ساتھ درود پڑھتے تھے ایک اللہ کی عبادت ان کے لیے انتہائی اجنبی تصور اور بتوں کو چھوڑنے کا تصور ان کے لیے باعث وحشت تھا مگر جب نور نبوت کی روشنی پھیلی تو یہ تعصب کی ہر دیوار کو ڈھا کر ایمان لے آئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدترین پروپیگنڈا اور ان کے ماننے والوں پر ظلم شروع ہو گیا آپ کی دعوت سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے ایسے ایسے نقطے ایجاد کیے گئے کہ عقل حیران رہ جائے مثلا کہا گیا کہ قرآن کریم گھر بیٹھ کر گھڑا جاتا ہے الزام لگایا گیا کہ رومی اور اجمی غلام یہ کتاب املا کراتے ہیں یہ القائے شیطان ہے یہ شاعری اور تک بندی کے سوا کچھ نہیں پچھلوں کی کہانیاں ہیں اس شخص پر جادو ہو چکا ہے یہ دوسروں پر جادو کر دیتا ہے خاندانوں میں جدائی ڈلوا دیتا ہے یہ نبی نہیں ایک مجنون ہے ہم اس کی بات مانیں گے تو عرب سے ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا اسے ماننے والے پر بتوں کی لانت ہوگی یہ سچا ہے تو پچھلے نبیوں کی طرح آسا سے سانپ اور مردہ سے زندہ کیوں نہیں نکالتا اس پر خزانے کیوں نہیں اترتے فرشتے اس کے ساتھ کیوں نہیں چلتے یہ مستقبل کے واقعات جان کر خود کو نقصانات سے کیوں نہیں بچا لیتا اس کا خدا ہم سے براہ راست کلام کیوں نہیں کرتا یہ سردار ہے نہ امیر تو اس میں ایسی کیا خوبی ہے کہ ہم کو چھوڑ کر اس پر وہی نازل کی گئی یہ ہمارے اسلاف اور آباؤ اجداد سے ہٹ کر ایک نئے راستے کی طرف بلا رہا ہے اور سب سے بڑھ کر اگر یہ سچا ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں لے آتا گستاخ رسول اور منکر حدیث کی اصطلاحات تو آج کے مسلمانوں نے اپنے مخالفین کو بدنام کرنے کے لیے ایجاد کی ہیں مگر گستاخی رسول اور انکار رسول کا کون سا طریقہ تھا جو اس دور میں استعمال نہیں کیا گیا ایسے میں جادوگر مجنون اور شاعر کا خطاب پانے والے کی بات کون سنتا اور کون ابا و اجداد کے طریقے پر تنقید کرتی کتاب پر ایمان لا کر خود کو مصائب کی بھٹی میں جھونکتا اتنے مضبوط دلائل کے بعد کون بازاروں میں چلتے پھرتے اپنے جیسے ایک بشر پر ایمان لا کر اسے نبی تسلیم کرتا باخدا ہمارے جیسے آج کے مسلمان ہوتے تو اس پروپیگینڈے سے متاثر ہو کر ایمان لانے کے بجائے کفار کی صف میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہم بتوں کے پکے ماننے والے بنے رہتے اپنے گھر والوں کو ایمان لانے سے روکتے سادے کو امین کے خلاف جھوٹ بولتے اور پوری بے حیائی سے جھوٹ پھیلاتے ایمان لانے والوں کو مارتے پیٹتے اور اپنے آبائی دین کی طرف انہیں واپس لانے کی کوشش کرتے اس کے ساتھ اپنی حق پرستی کا ڈھنڈورا بھی پیٹتے لیکن یہ صحابہ اکرام کی عظمت تھی کہ وہ ان سارے حالات کے باوجود نہ صرف ایمان لائے بلکہ ہر طرح کے ظلم کے باوجود اس ایمان پر ڈٹے رہے انہوں نے پروپیگینڈے کی اس کالی آندھی کے باوجود اندھا بنے رہنے سے انکار کر دیا مخالفت کے ہر طوفان کے باوجود دائی حق کی پکار پر بہرا بننے سے انکار کر دیا نفرت کے ہر سیلاب کا سامنا کر کے رب واحد کی بندگی کی شہرا کو چھوڑنے سے انکار کر دیا ان کا ایمان ان کا پیدائشی عقیدہ نہیں تھا بلکہ ان کی زندگی میں کیا جانے والا سب سے بڑا عمل بھی تھا اپنے تعصبات کے خلاف ایمان لانے کا یہ عمل اتنا بڑا تھا کہ اس کے نتیجے میں ان کے ہر سابقہ گناہ کو معاف کر دیا گیا اپنے جذبات کے خلاف ایمان لانا اتنا بڑا کام تھا کہ اس کے بعد یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ جذبات میں آ کر ان سے کسی گناہ کا ارتکاب ہو جاتا لیکن باخدا سرکار دو عالم محسن انسانیت اور کائنات کے سب سے بڑے عارف نے بالکل درست کہا کہ اس کے بعد اگر زنا اور چوری بھی ہو جائے تو یہ گناہ ایسے ایمان لانے والے کو کسی صورت جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا بخدا ایمان کے اس من کے آگے زنا کا تولا اور چوری کا ماشا کیا وزن رکھتا ہے اس عمل کے بعد کوئی عمل اتنا نقصان دہ نہیں رہتا کہ انسان کو جنت سے محروم کر دے بخدا میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات بالکل درست ہوتی ہے آپ ان روایات میں یہ نہیں بتا رہے کہ عملے سوالے کی کوئی حیثیت نہیں آپ یہ نہیں بتا رہے کہ زنا اور چوری کرنا چھوٹی چیزیں ہیں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے تعصبات کے خلاف جا کر ایمان لانا اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے مقابلے کا کوئی عمل اس کائنات میں موجود نہیں آہ مگر یہ کیسا عجیب سانحہ ہے کہ آج نبی کے نام لیوا بہت ہیں مگر صحابہ کرام کی طرح تعصب کی ہر زنجیر کو کاٹ کر ایمان کا توک پہننے والے ڈھونڈے سے نہیں ملتے مسلمان کیوں متحد نہیں مسلمانوں کی جدید تاریخ میں جو نعرہ سب سے زیادہ مقبول رہا ہے وہ مسلمانوں کے اتحاد کا نعرہ ہے جمال الدین افغانی کے پین اسلامائزیشن سے لے کر موجودہ دور کی احیاء خلافت تک کی تحریکوں تک سب کا مرکزی خیال یہی خواہش ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان متحد ہو جائیں اور دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام بحال کریں یہ خواہش یا خیال اپنی ذات میں بہت محمود ہے مسلمانوں کے اتحاد اور دنیا پر ان کے اقتدار کا کون مخالف ہو سکتا ہے مگر انیسویں صدی سے آج تک یہ خواہش ایک خواب ہی بنی رہی ہے اور نیل کے ساحل سے لے کر تابقہ کے کاشگر مسلمان درجنوں ریاستوں میں اپنے اپنے سیاسی تہذیبی سماجی اور مسلکی اختلافات کے ساتھ منتشر ہیں اس کے برعکس جدید دنیا میں لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ رونما ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہزاروں سال سے بہت سی ریاستوں میں منقسم اور شدید ترین نوعیت کی باہمی جنگوں اور رقابتوں کا شکار یورپ یورپی یونین کی شکل میں بتدریج ایک اکائی بننے کی سمت میں اپنا سفر تمام تر مشکلات کے باوجود کامیابی سے طے کر رہا ہے جمال الدین افغانی جیسے دائی علامہ اقبال جیسے مفکر اور شاعر حسن البنا جیسے مرشد مولانا مودودی جیسے مصنف اخوان اور جماعت اسلامی جیسی منظم جماعتوں اور احیاء خلافت کی متعدد تحریکوں کی موجودگی عربوں کی بے پناہ دولت اور مسلمانوں کی مسلسل خواہش کے باوجود یہ خواب ہنوز اپنی تعبیر سے محروم ہیں تو یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی ہمارے نزدیک اس کی بنیادی وجہ مسلمانوں کی وہ الٹی تربیت ہے جو امت مسلمہ میں اتحاد تو کیا پیدا کرے گی جو تھوڑا بہت اتحاد مسلمانوں میں باقی ہے اس کو بھی تقسیم در تقسیم کیے جا رہی ہے یہ الٹی تربیت اپنے تعصبات میں جکڑے رہنے اور اختلاف رائے کو برداشت نہ کرنے کی تربیت ہے ہمارا سانحہ یہ ہے کہ جو لیڈر اور بڑا آدمی پیدا ہو جاتا ہے وہ باتیں تو اتحاد و اتفاق کی کرتا ہے مگر کچھ ہی عرصے میں اس کی اپنی شخصیت اپنی جماعت اپنا فرقہ اپنا گروہ عین مطلوب بن جاتا ہے جس سے اختلاف رائے کرنا ممکن نہیں رہتا آپ کسی شخصیت سے وابستہ ہو جائیں تو اس سے اختلاف رائے کرنا ایک جرم بن جاتا ہے اس کے بعد یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ اس کے ساتھ مل کر کوئی کام کر سکیں آپ کسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تو اس کا پہلا مشن آپ کی انفرادیت کو کچل کر اپنا ذہنی غلام بنانا ہوگا آپ مزاحمت کریں گے تو یہ گروپ آپ کو اٹھا کر باہر پھینک دے گا آپ کسی مسلک میں پیدا ہو گئے ہیں تو ذرہ برابر اختلافی بات آپ کو بے دین اور گمراہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہوگی اس رویے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی ذہین اور باصلاحیت آدمی کسی اجتماعیت سے وابستہ نہیں رہ پاتا نتیجتاً وہ ہر طرح کے وسائل سے محروم ہو کر اپنی صلاحیتوں کے استعمال سے قاصر رہ جاتا ہے جو لوگ باقی رہتے ہیں ان کے پاس وسائل تو بہت ہوتے ہیں صلاحیت نہیں ہوتی ظاہر ہے کہ بے صلاحیت لوگ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے ہاں وہ دین کے کام کو دکانداری میں ضرور تبدیل کر دیتے ہیں باقی جو کوئی باصلاحیت آدمی کسی طور اپنی شناخت الگ بنانے لگتا ہے تو اس کے خلاف نفرت آمیز پروپیگنڈا مہم شروع کر دی جاتی ہے جس کے نتیجے میں تعصب کا زہر جو پہلے ہی معاشرے کو تقسیم کیے ہوئے ہے وہ مزید نئی تقسیم پیدا کر دیتا ہے تعصب کا شکار یہ شخص اگر بہت باصلاحیت ہے تو تھوڑے عرصے میں اپنی شناخت پیدا کر لیتا ہے مگر پھر وہی اختلاف رائے کو برداشت نہ کرنے کا مرض اس نئے گروہ اور جماعت میں جنم لے لیتا ہے اور پھر ایک دفعہ وہی کہانی شروع ہو جاتی ہے اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بتدریج مسلمانوں میں یہ رویے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں مثلا جمال الدین افغانی اور علامہ اقبال کی صلاحیت اپنی جگہ مگر ان کے دور میں یہ رویے اس قدر شدید نہ تھے جمال الدین افغانی اگر آج زندہ ہوتے تو اہل تشیح کے ایجنٹ کہلاتے علامہ اقبال پر گلچہ ان کی زندگی ہی میں کفر کا فتوہ لگ گیا تھا مگر آج کے دور میں ہوتے تو ان کے خلاف اتنا شدید پروپیگنڈا ہوتا کہ کافر اور گمراہ اقبال کے اشعار پڑھنے کے بجائے لوگ ان کا نام سن کر کانوں کو ہاتھ لگا لیتے مولانا مودودی بھی گرچہ اپنی زندگی میں امریکہ کا ایجنٹ اور ایک عظیم فتنہ ہونے کا خطاب پا چکے تھے مگر اس دور میں ہوتے تو طبعی عمر پوری کرنے کے بجائے کسی قاتلانہ حملے میں جامع شہادت نوش کر چکے ہوتے اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف رائے کو مٹا دینے کی سوچ کی حوصلہ شکنی کی جائے ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ سوچنے والے باصلاحیت اذہان اختلاف رائے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور وہ یہ کرتے رہیں گے ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ تعصب ایک زہر ہے یہ زہر جس کے دماغ میں پکتا ہے آخرکار اسی برتن کو کھا جاتا ہے مگر اس کے ساتھ یہ خود قوم و ملت کے لیے بھی تباہ کن ہے یہ مسلمانوں کے اتحاد کا سب سے بڑا قاتل ہے اس کی موجودگی میں مسلمانوں کے اتحاد کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا اتحاد پیدا کرنا ہے تو اختلاف رائے کو برداشت کرنا ہوگا امت کو ایک کرنا ہے تو تعصب کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا ان چیزوں کے بغیر اتحاد کا راگ کتنا بھی علاپا جائے عملی زندگی میں کبھی معنی خیز تبدیلی نہیں لا سکتا کھونا اور پانا انبیاء علیہ السلام کی قومیں جب زوال پذیر ہوتی ہیں تو ایسا کم ہوتا ہے کہ وہ دین کا نام لینا چھوڑ دیں یا ان میں دینی جذبہ کم پڑ جائے ہوتا اکثر یہ ہے کہ ان کی اصل وفاداری اللہ اور اس کے رسولوں سے ہٹ کر اپنے قومی اور فرقہ ورانہ تعصبات کی طرف ہو جاتی ہے یہود و نصارہ اس کی بہترین مثال ہیں یہود قوم پرستی کی سب سے بڑی مثال ہیں ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ دنیا میں سچائی کے علم بردار بن کر کھڑے ہوں خدا کے بندوں کو خدا تک پہنچائیں مگر صدیوں کے زوال کے بعد ان کے قومی تعصبات ان پر اتنے غالب آ گئے کہ وہ ایک دائی گروہ کے بجائے ایک قوم بن بیٹھے یہودی قوم کا غلبہ یہودیوں کا وطن یہودیوں کی تہذیب ان کا سب سے بڑا مسئلہ بن گئی یہاں تک کہ وہ اس قوم پرستی کے پیچھے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے دشمن ہو گئے مگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے نصارہ فرقہ ورانہ تعصبات کی آخری انتہا تک جا پہنچے وہ یہود کا ایک اصلاحی گروہ تھے جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے تھے مگر اس کے بعد وہ گروہ در گروہ بٹھتے چلے گئے یہاں تک کہ وہ اس معاملے میں یہود سے بھی بہت آگے نکل گئے اس وقت بھی دنیا بھر میں عیسائیوں کے تینتالیس ہزار سے زیادہ فرقے پائے جاتے ہیں بدقسمتی سے مسلمان بھی فرقہ پرستی اور قوم پرستی میں یہود و نصارہ سے پیچھے نہیں مگر وہ نہیں جانتے کہ خدا کو پانے کے لیے اپنے آپ کو کھونا پڑتا ہے آہ مگر آج کا مسلمان اپنی فرقہ ورانہ اور قوم پرستانہ سوچ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اپنے آپ کو کیا چھوڑے گا اور نہیں چھوڑ سکتا تو نہیں پا سکتا خدا کو نہیں پا سکتا سچائی کو نہیں پا سکتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی حقانیت کو نہیں پا سکتا ہدایت کو نہیں پا سکتا اور آخر کار جنت کو نہیں پا سکتا چاہے کتنا ہی بڑا اسلام کا دعوے دار ہو چاہے کتنا ہی بڑا خدا کا نام لیوا ہو آپ کا شکریہ اس کو رائے پر انسان خدا کی سب سے شاندار تخلیق ہے انسان کی فضیلت کے ہزارہ پہلو ہیں لیکن سب سے بڑا پہلو انسان کی تخلیقی صلاحیت ہے جس کا نقطۂ عروج انسان کی قوت بیاں ہیں انسان اپنی زبان و قلم سے احساسات مشاہدات اور تاثرات کو جس خوبی و کمال کے ساتھ ادا کرتا ہے وہ بلا شبہ جان تخلیق ہے مگر اس صلاحیت اور استعداد کے ساتھ انسان کو اس دنیا میں ہزار طرح کے لاحق ہیں مگر ان میں سب سے بڑا عجز یہ ہے کہ انسان غیر معمولی قوت بیان رکھنے کے باوجود اپنے مالک کی حمد کرنے سے مکمل طور پر قاصر ہے کلام نظم نثر خطبہ مضمون یا کسی اور شکل میں ہو اپنی جمال و ابلاغ کے لیے بہرحال اسالی بے زباں کا محتاج ہوتا ہے مگر خدا کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی بڑائی اور اس کی سنا ہر اسلوب سے بالا تر ہے خدا کی حمد کس تشبیح سے بیاں ہو اس جیسا کوئی نہیں خدا کی تعریف کس استعارے میں سمائے اس کا سا جمال کسی میں نہیں خدا کی تمثیل کس کے روپ سے دی جائے مالک دو جہاں تو بے مثل ہے اس کا تقابل کس سے کیا جائے اس کے مقابلے کا کوئی نہیں اس کا ذکر کیسے ہو وہ ہر جگہ مذکور ہے اس کو حذف کیسے کیا جائے وہ ہر ظاہر کا باطن ہے وہ کمال کی جس عظمت پر ہے وہاں اتنا وہ تفصیل کی کوئی رہ جاتی ہے نہ اجاز و اختصار کا کوئی شارٹ کٹ پہنچتا ہے وہ جمال کے جس مقام پر ہے وہ حقیقت سے بیان ہو سکتا ہے نہ کسی مجاز سے ایسے میں انسان کا واحد سہارا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں جو خدا کے سب سے بڑے عارف تھے اللہم نفسی ثنا سنان علیکا انتا کما اسنیتا علا نفسک یہ حقیقت خدا کے آخری نبی ہی بتا سکتے تھے کہ خدا کی تعریف اور سنہ کرنا ہمارے بس سے باہر ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا اس نے خود کو سراہا ہے شکریہ یا رسول اللہ آپ کا شکریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ اور صحابہ کرام پچھلے دنوں میرے پاس ایک مسیحی نوجوان کا یہ سوال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے وقت ایسا کیوں ہوا کہ صحابہ کرام اور خاص کر حضرات ابو بکر اور عمر ان کی تجہیز و تقفیم کی فکر کرنے کے بجائے خلافت حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے مسیحی نوجوان کا یہ سوال دراصل ایک پورا نقطۂ نظر ہے جو بہت سی غلط فہمیوں پر مشتمل ہے سرسری معلومات کی بنا پر بہت سے لوگ اس نقطۂ نظر سے متاثر ہو جاتے ہیں اس لیے حقائق کی روشنی میں اس دعوے کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کے اجتماعی نظام کے متعلق یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کے معاملات ان کے باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ان کا نظام باہمی مشورے پر مبنی ہے صورت الشورہ آیت اڑتیس قرآن پاک کا یہ حکم عرب کے اس قبائلی معاشرے میں اترا جس میں کسی اجتماعی ریاست کا تصور تھا اور نہ کسی واحد حاکم اعلیٰ کی کوئی تاریخ ہی پائی جاتی تھی اسلام سے قبل ہر قبیلے کا اپنا سردار ہوتا جو اس کے معاملات چلاتا تھا عرب میں کوئی باقاعدہ ریاست تھی اور نہ اس کا کوئی مستقل حکمران تھا حتیٰ کہ ام القرا مکہ کے مرکزی شہر میں بھی کوئی حکمران نہ تھا وہاں بمشکل تمام ایک ڈھیلا ڈھالا نظم اجتماعی تھا جس میں قبائلی سردار کسی اجتماعی مسئلے پر اکٹھے ہو جاتے اور مل جل کر کوئی فیصلہ کر لیتے ایسے میں اسلام کا ظہور ہوا ہجرت کے بعد مدینہ کی ریاست وجود میں آئی حضور نبی کریم فطری طور پر اس ریاست کے حکمران تھے آٹھ ہجری تک یہ ریاست صرف مدینہ اور اس کے اطراف تک محدود تھی پھر فتح مکہ کے بعد صرف تین برس میں یہ ریاست پورے عرب میں پھیل گئی یہ وہ عرب تھا جہاں انتشار اور اختلاف کے شکار قبائل اور طرح طرح کی عصبیتیں موجود تھیں اور جو پہلی دفعہ کسی ایک حکمران کے ماتحت اکٹھا ہوا تھا مگر لوگوں کا حضور پر بحثیت رسول ایمان اور حضور کا سب سے برتر قبیلے یعنی قریش سے تعلق وہ چیز تھا جس نے عرب میں یہ سیاسی انقلاب برپا کر دیا تاہم حقیقت یہ تھی کہ نئے ایمان لانے والے قبائل ابھی تک اس پورے نظام کے عادی نہیں ہوئے تھے اپنے آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صورتحال کا مکمل اندازہ تھا مگر آپ نے اس حوالے سے کوئی بات اس لیے نہیں فرمائی کہ مسلمانوں کے پاس بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم موجود تھا دوسرے حضور کو معلوم تھا کہ آپ نے اس موقع پر اگر لوگوں کو کوئی حکم دے دیا تو وہ تا قیامت صورت شعرا کی مذکورہ بالا آیت کی واحد قابل عمل شکل قرار پائے گی یہ بات اس وقت کے قبائلی دور کے حساب سے تو ٹھیک ہوتی مگر آنے والے زمانوں میں حکمران کے انتخاب کے ہر دوسرے طریقے کو غیر اسلامی بنا کر اسلام کے ناقابل عمل ہونے کا ایک نمایاں ثبوت بن جاتی جبکہ اسلام کو قبائلی دور ہی کا نہیں بلکہ آج کے انفارمیشن دور کا مذہب بننا تھا چنانچہ حضور کو جب اندازہ ہو گیا کہ رخصت کا وقت قریب ہے تو آپ نے اپنی وفات سے پانچ دن قبل مسجد نبوی میں آخری خطبہ دیا اس خطبے میں آپ نے مسلمانوں کو آخری وصیتیں کیں مگر سیاسی حکمرانی کے عملی طریقے کے بارے میں کوئی رہنمائی نہیں کی البتہ اس شخص کی طرف اشارہ کر دیا جو آپ کی نظر میں اس منصب کا سب سے بڑھ کر اہل تھا چنانچہ اس موقع پر آپ نے دین اور اپنی رفاقت کے حوالے سے حضرت ابو بکر کی خدمات گنوائیں اور حکم دیا کہ مسجد نبوی میں ان کے دروازے کے سوا ہر دروازہ بند کر دیا جائے متفق علیہ اگلے دن سے اپنی جگہ حضرت ابو بکر کو مسجد نبوی کی امامت سونپ کر اپنا منشا لوگوں پر مزید واضح کر دیا متفق علیہ چار دن بعد پیر کے روز ظہر سے قبل حضور کا انتقال ہو گیا مسلمانوں پر اپنے محبوب نبی کے رخصت ہونے کا انتہائی شدید صدمہ تھا مگر اس کے ساتھ دوسری تلخ حقیقت یہ تھی کہ قبائلی عصبیت سے بھرپور عرب کی نئی ریاست میں حکمرانی کا منصب خالی ہو چکا تھا اور کسی جانشین کا ابھی تک تعین نہیں ہوا تھا چنانچہ وہی ہوا جو اس پس منظر میں متوقع تھا انصار کے بعض لوگ ثقیفہ بن سعدہ میں اکٹھے ہو کر حضور کی جانشینی کے مسئلے پر گفتگو کرنے لگے حضرت ابو بکر جو بلا شک و شبہ اس وقت مسلمانوں کے سب سے بڑے لیڈر تھے ان سے اس موقع پر اگر معمولی سی بھی کوتاہی ہو جاتی تو اسلام کی تاریخ بننے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ان حالات میں حضرت ابو بکر حضور کے انتقال کی خبر سن کر سیدھے مسجد نبوی تشریف لائے اور ان شاندار الفاظ سے مسلمانوں کا حوصلہ بلند کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے کبھی نہیں مرے گا بخاری رقم چھتیس سو سڑسٹھ اس کے ساتھ ان پر یہ ذمہ داری بھی آن پڑی کہ وہ مسلمانوں کی رہنمائی کریں چنانچہ وہ حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن جرح جیسے اہم قریشی سرداروں کو لے کر انصار کے ہاں گئے اور ایک طویل بحث و گفتگو کے بعد حضور کے بعض ارشادات کی روشنی میں انصار کو اس بات پر قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ خلیفہ قریش میں سے ہونا چاہیے اس کے بعد ہر شخص کو معلوم تھا کہ قریشی مسلمانوں میں سب سے بڑا لیڈر کون ہے چنانچہ حضرت عمر نے ان کا نام تجویز کیا جسے سب نے فوراً تسلیم کر لیا یوں ریاست مدینہ میں انتشار کا خطرہ ٹل گیا مگر اس پورے عمل میں پیر کے دن کی رات ہو گئی اگلے دن منگل کو حضور کو سیدنا علی اور دیگر قریبی آئزہ نے غسل دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب ارشاد آپ کی قبر آپ کی وفات کی جگہ پر ہی بنائی جانی تھی اس لیے تدفین اور نماز جنازہ کیلئے کہیں اور جانے کا سوال نہیں تھا اس لیے لوگوں نے گروہ در گروہ آ کر سیدہ عائشہ کے اس حجرے ہی میں نماز ادا کی جہاں آپ کا انتقال ہوا تھا اس عمل میں منگل کا پورا دن گزر گیا پھر منگل اور بدھ کی رات کے درمیانی اوقات میں حضرت عائشہ کے حجرے میں حضور کی تدفین عمل میں آئی یہ ہے وہ بات جس کا افسانہ بنا کر ہمارے بعض مسلمان بھائی اسلام اس کے نبی اور ان کے بہترین پیروکاروں کے بارے میں ایسے سوالات پیدا کر دیتے ہیں جن کی بنا پر نئی نسل اسلام سے بدزن ہو جاتی ہے اور غیر مسلموں کو ہمارا مذاق اڑانے کا موقع مل جاتا ہے جبکہ ہر صاحب علم یہ بات جانتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے ابتدائی زمانے میں خلافت کے قیام اور مہاجرین و انصار اور قریش مکہ کی بھرپور تائید کے باوجود عرب میں ایک زبردست بغاوت رونما ہوئی اندازہ کیجئے کہ اگر حضور کے انتقال کے وقت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فوری فیصلہ کر کے نزا کو ابتدا ہی میں ختم نہ کرتے اور اہل مدینہ میں باہمی انتشار پیدا ہو جاتا تو مسلمانوں کا کیا انجام ہوتا ہم نے جو کچھ تحریر کیا ہے اس کی تائید سیدنا علی کے اپنے طرز عمل سے ہوتی ہے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ نہ ہونے کی بنا پر انہیں ابتدا میں یہ شکایت تھی کہ مجھے مشورے میں کیوں شریک نہیں کیا گیا مگر جب ان پر معاملہ واضح ہو گیا تو انہوں نے سیدنا ابو بکر کی بیت میں تاخیر نہیں کی پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے پورے دور حکومت میں انہوں نے بھرپور طریقے سے ان حضرات کی معاونت کی اور ہمیشہ ان کے قریب ترین مشیر رہے اور ان دونوں نے بھی ہر معاملے میں حضرت علی کی رائے کو مقدم رکھا بلا شبہ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا حق اس طرح ادا کیا کہ قرآن مجید نے بھی جگہ جگہ ان کے اخلاص اور قربانی کی گواہی دی ہے قرآن کریم کی اس گواہی کے بعد ان لوگوں کی صداقت کے لیے کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں